حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ فرمائی جب تو لوگوں کا امام بنے تو ان پر تخفیف کرنا یعنی نماز ہلکی پڑھانا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نو سو اٹھاسی